ارشاد فرمایا کہ انسان کو ہر وقت اپنی فکر کرنی چاہیے دوسرے کی اصلاح کے پیچھے اپنے کو نہ بھول جائے ہم لوگ کیا دوسروں کے پیچھے پڑے رہتے اپنی فکر ہی نہیں کرتے حال میں اپنے مست ہوں غیر کا ہوش ہی نہیں حال میں اپنے مست ہوں غیر کا ہوش ہی نہیں رہتا ہوں میں جہاں میں یوں جیسے یہاں کوئی نہیں ہاں بس اپنی فکر کرے اپنے کو دو سے بچائے तो दो के ईंधन न बनने पाए बस